are العالمين نے نقد جواب دیا من سر میرے رسول یہ جنان تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیار میں سے نہیں میرا بیٹا ہے تیار میں سے کیسے نہیں فرمایا عمل غیر ساری نبیوں کی نسل رسولوں کی نسل تیرا تو ہے تیرا نطفہ تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا اس نے تیرا کردار چین کا تجھے اسی گروپ میں کھڑا کر ہوگا اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے اللہ کے سوچ کے لیے قرآن پاک نے فرمایا کا کروں میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے سے مانگتا ہوں اس واقعے میں دو حقیقتیں سامنے رکھ دی ایک تو یہ نجات کے لیے کسی نیک کا بیٹا ہونا کافی نہیں نجات کے لیے کسی نیک کی اولاد ہونا کافی نہیں جب تک عقیدہ کردار کی بات نہ ہو تو کی حکمت بھی نجات کا باعث نہیں بنتی اور دوسری حقیقت یہ سامنے آ رہی کہ اللہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا اختیار کس کے پاس ہے سیدہ مریم کے حجرے میں آئے ہیں جتری اور مریم کے حجرے میں آ کے دیکھا شدید سبزیوں کے موسم میں تازہ کھجوریں پڑی ہوئی ہے ہاں جون جولائی میں نہیں دسمبر جنوری میں سردیوں کے موسم میں تازہ کھجورے سید اللہ السلام نے سلاد کو فرمایا یہ پیسے آ رہی کولڈ اسٹوریج کا زمانہ نہیں چیزوں کو ٹھنڈا رکھنے رکھنے کا زمانہ نہیں موسم سردیوں کا کھجور تازہ کیسے نے فرمایا دلہ مریم تھی نا اصل آگے کی بیمار نہیں تھی کہ جواب دے دیجیے ساری تاری مہربانی ہم سر دوسری ساری تاری مہربانی بات پر اللہ نے بھیجی ہے اور کون بھیج سکتا ہے ذریعہ السلام السلام نے فرمایا بیٹی ہے تو میں بھی جانتا ہوں کہ ذات وہی ہے لیکن اس کے کچھ زبتے ہیں اس اس کے کے کچھ اصول ہیں وہ موسم کے مطابق بھیجتا ہے ان کا موسم نہیں ہے یہ کیسے آ گئی میں نے یہ خدا بھی حل کر دیا فرمایا شاہ کرتا ہے تو موسم بھی نہیں دیتا حساب بھی نہیں کرتا بے موسم پاک نے فرمایا خدا فروایا ربا اب کریا کے بدار میں سب کی تمہارا کے احساسات میں ایک سوئی ہوئی تمنا بیدار ہو گئی ایک خفتہ آرزو بیدار ہو گئی فرمایا آ گئی آج سردیوں میں مریم کو تازہ کھجوریں دے سکتا ہے تو پھر بوڑھے لکریا کو بے نہیں آئی تھی آج میں نے ہاں یہ دادا کچھ انہیں صدیوں میں دیکھ کر میری یہ بھی مچل گئی آج لگ آ گئی ہے بات تو بھی اس وقت تک مانتا رہوں گا جب تک جواب نہیں آئے گا قرآن پاک نے فرمایا تو آئے جاری ہے نکڑیا کی مدا تک صرف جبریل نہیں آئے

کہ فرشتوں نے پکارا شروع کر شروع پیغمبر ہم تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ نے تجھے بیٹا دینے کا اعلان دیا اور نام بھی اس نے خود تجویز کر دیا یہ تکلیف بھی آپ کو نہ کرنی پڑے مصدقا بھی من اللہ وہ اللہ گئی خوشخبری تو سن لی پھر خیال آیا اپنی ناتوانی کا پھر خیال آیا اپنے سفید بالوں کا پھر خیال آیا اپنی جسمانی ضعیفی کا فرمایا میں انداز پور ہوئی ادام کیا میں نے مانگا انہیں دینے کا اعلان کر دیا اب یہ تو بتا کے ہوگا کیسے انداز وكانت امراتي وقد بلغت من الكبر مختلف میری تو خریدیا میری بیوی بچے جب کے قابل ہی نہیں رہی میرا یہ حال ہے کہ بال بالوں نے چاندی چادیوں آئی اس عمر میں بیٹا کیسے کتنا ڈیپ کوشچن ہے جواب سنیے کتنا ایزی فرمایا کزانی کیسے خون کہا گلشن مہکنے لگے خون کہا سبزے لہکنے لگے خون کہا آنادر چہکنے لگے خون کہا سمندر موج جل ہو گئے خون کہا دریا پہنے لگے خون کہا راتوں کو دھیرا دے دیا خون کہا کے کو سویرا مل گیا خون کہا کو چاند کا دامن چاندنی سے بھر گیا خون کہا تو سورج چمکنے لگا کائنات کو سے اب خود کروں گا تو تجھے بڑھاپے میں بیٹا داری مل جائے گا یہ اس کے معاملے میں کیا ہے یہ اس کے مان لینے کی ادا ہے اور وہ اس کی اپنی تقدیر اور اختیار کی بات ہے تبدیل کر دی دوبارہ اٹھے سدا ملے گی مختار کل کہو باہر والوں کی ہی کچھ یا بستہ ہو گئی ہے تو بار باہر جا رہا تو مختار کل فرمائے میں اس کے خطا کو کیا ہے قرآن کریم نے اپنی جگہ وہ تو ہوگا ہوگا اپریشن اپنی جگہ لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن کریم نے یہ اسلوب مقرر کر دیا متعین کر دیا کہ حکمت اور معاوضہ حسنا سے کام لو پھر آؤ اضافہ انت و ابو کا لہٰذا موسا تم اور تمہارا بھائی بھائی جو تم جاؤ قول نشی چلاؤں کے پاس جا کر نرم باتیں کرو دل جیتنے والی بات کرنا دل توڑنے والی اور فلسفہ کیا ہے اس کا لال کا یا تذک سر کر لوں یا شاہ جب تم کون نشت سے بات کرو گے کون نشچ سے بات لو گے تو پھر امید ہے شاید وہ بات کو سمجھ لے اور اللہ سے لگا لیکن اگر چلانے کی بات کرو گے چرانے چرانے والی بات تو جو ہوتی ہے نا آپ اگر کسی کو پتھر مارے تو وہ آپ کے سے پھول کے ہاتھ کیسے آپ ایٹ ماریں گے تو پتھر مارے گا آپ پتھر ماریں گے تو وہ لوہے کا سویا پیش کرے گا آپ کسی کو گالیاں کی تو اجازت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کامنا پر مولوی صاحب کہتے ہیں یہ تو کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں یہ تو کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں توازن فرما رہے ہیں اصل بات یہ نہیں یہ اصل بات جاننے والے ہیں خیر سے تمہاری قرآن کریم تاکیب کے ساتھ وضاحت کے ساتھ تیقن کے ساتھ جو بات کہہ رہا ہے یہ اس میں تعمیر کر کے فرماتے ہیں یہ تو کثرے نفسی ہو رہی ہے مولوی صاحب ترجمہ کر رہے تھے کوئی ان بس ان مشروں کو کہنے جب ہاتھوں کا ترجمہ بتاؤ بتاؤ یا آسکو کا ترجمہ بتاؤ لوگوں نے کہا دونوں بتا دو لوگ بھی تو چسکا لیتے ہیں نا لوگوں کا کیا ہے مولوی آپس میں لڑے مولو لوگوں کے لیے اس سے بڑا پولیس لائن کون سا ہو لوگ چسکا لیتے کہہ رہا سبھاگیوں کا ترجمہ یہ ہے کوئی نما آنا بشروں مشرو کو کہہ دو رسول تحقیق میں تمہاری طرح کا بشر ہوں یہ بھاگیوں کا ترجمہ شادی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ لوگ کی تفصیل بیان کی گئی پہلے شاہ صاحب چودہ سو سال تک کسی کو نہیں سوچی مولوی صاحب نے ہم نے بھی پلیٹ کھا کر یہ تفصیل ایجاد کی سلوکوں کا ترجمہ انہوں نے کیا اشکو والا ان کو علیحدہ کر کے مانا مانافیہ بنایا اور فرمایا نہیں ہوں میں بس تم جیسا تو شاید نے فرمایا دور جانے کی اس کا جواب اسی ایپ میں اسی جگہ موجود ہے آگے کلانا کریم میں آیا ہے اب یہاں بھی وہی بات کر رہی ہے جو پہلے کری ہے فرمایا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اعلان کیا کہ مختار کل کون ہے اللہ کہ جب اختیار اپنے پاس ہے تو پیغمبر مانگتا کیوں ہے اللہ سے یہ رومان میرا اپنا ہے اور میرے اپنے پاس ہے میں کیا کہوں مدنی صاحب مان دیجیے دیجیے مہربانی کیجیے تو یہ کیا کہیں گے تمہارے اپنے پاس ہی مانتے کیوں یہ ہو ان کے پاس دیجیے مہربانی کیجیے اب میں مانگتا ہوں اچھا لگتا ہوں یہ دیتے ہوئے اچھا لگتا لیکن اگر یہ میرے اپنے پاس ہے تو پھر میں اسے مانگوں گی یہ تو میرے اپنے پاس ہے ہی چونکہ اختیار اللہ کے پاس ہے اختیار اللہ کے پاس ہے مانے کے یوگی تین وہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر چکائیں گے ابھی سے سفار کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول تو ذاتی علم کے بارے میں اللہ وہی وجود ہے تو اس سے پوچھیے کہ بھائی کے کیا مطلب تیسری بات کیا جو کہتا ہے نبی نور ہے انسان بشر نبی کو بشر کہنا گستاخی یہ گستاخی کی یہی تو رات رات کے ہیں سارے جاری کہ یہ لوگ نبی کو بشر دیکھو جی گستاخی ہے کہ نہیں اور میں کہا کرتا ہوں اصل گستاخی یہ ہے کہ ہم تم کو بچت کے جانوروں کو بشر کہنا چاہتی ہے مجھے شہر بھی گئے وہاں کہیں نہیں جن کی زندگی ڈائننگ روم سے اسٹارٹ ہو کر ڈائننگ کو انسان کہنا انسانیت کی گستاخی نہیں کبھی نہیں اصل میں ان کو اس ٹائٹل سے یاد کرنا انسانیت پر زیادتی ہے مریدوں کے نظرانوں کا گزارا کرنے والے جی شکم پروری کے بین الاقوامی چیمپئن کون سے مال بنانے کے لیے مذہب کو آر بنانے والے مذہب کو استعمال کرنے والے کبھی چالیسواں کبھی ساتواں کبھی جمراتا کبھی تیجا کبھی گوشت کبھی میرا کبھی اونٹا کبھی گیارہویں کبھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ کھانے پینے کی بات ہے میں نے تو کہا ہے سعودی عرب والوں نے علماء کرام کی اتنی خدمت کی ہے نا ان چیزوں کی ضرورت نہیں یہاں کے بیچارے بھوکے ہیں تو اور تو کچھ ملتا کچھ نہیں چلو گیارہویں کے مہانے سے سن کہیں دیکھو گیارہ اور لوگوں کے چاروں کی خصوصاً میری جو مائک ہے اسی کو جانا سکھانا جی آپ اسی کو دور ختم کرنا ہے اور اللہ نے مجھے چاہے وہ بیمار ہو چاہے وہ کچھ بڑھ کے والے میں اس سے پیار کرتا ہوں سب یہ جتنے بھی میرے عزیز جو معاش پر کام کر رہے اللہ کی مدد فرمائے قرآن سنت کی روشنی پھیلاتے رہے مجھے ان سے پیار ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ ذرا سا اشارہ کرتے ہیں تو میں بھاگ آتا ہوں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ سال میں ایک دو مرتبہ جانا چاہیے کسی شہر میں ہفتے میں بھی پانچ مرتبہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں بیمار ہوں مجھے معاف کر دو یہ اتنے اچھے جج ہیں یہ میری ایک اپیل کو بھی منظور نہیں مجھے اس وقت بھی بخار میں بخار میں بول رہا ہوں میں روک بار میں آیا اس لیے کہ پہلے نہیں تھا میں یہاں پہلے نہیں اگر میں پہلے سے ہی یہاں موجود ہوں تو پھر یہ کیسے بتائیں گے کہ وہ سا سب ماریں گے جو پہلے سے موجود ہو اس کا آنا کیا ہو جانا ان شریفوں سے پوچھیے کہ رسول تو پہلے سے ہی آج پہ موجود تھے تو پھر جانا کیا اور آنا رہی تو انشاءاللہ شاء کل یہی سے بات شروع کروں گا جہانگیر پورا بازار کل انشاءاللہ جہانگیر پورا بازار میں انسان کامل کی سیرت پر گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی بخشی آج کسی پر اتفاق کرتا ہوں اللہ مسلم آگاہ سے محمد بن نبی موبی کے والا کے بارے میں یہ بات بتا دوں کہ جلدی سے پہنچنے کی کوشش کر لوں کافی جس طرح کہ آج نو بجے سے بات شروع ہوئی ہے انشاءاللہ شاء اللہ کافی کوشش کی جائے گی کہ نو بجے سے بات شروع ہو جائے اور آزاد اللہ اللہ عالم اسلام کی مدد کرنا مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری کرنا آئندہ اللہ روحانی جسمانی بیماری اپنی آئی بتا کر کے ہم لوگ شناختی کا تہوار بنا اس سرزمین کو مسائل کو آرام سے اور فکر سے محفوظ معلوم فرما اے اللہ اسلام کی دعوت الیکشن پر سب کرنے کی توفیق رکھو کا اسمت و جماعت کو کامیابی سے ہم گرام کرنا اور اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا کرنا کہ وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے صحیح فیصلے کر سکے